یوم لا عن ہوں کھی دو ہم لا ہوم کئی دم شع ولا الم یوں جس دن ان کی سازش ان کے کسی کام نہیں آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی